اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں سزا تھی ایسی بری سزا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی